الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہیں اسے حلاوت المان کہا یعنی ایمان کی مٹھاس اور کسی حدیث میں تعم المان کے الفاظ ہیں یعنی ایمان کا ذائقہ اور کسی حدیث میں بشاشت المان کا لفظ وارد ہے یعنی ایمان کی بشاشت اور اس کا انشراح ہے وسرت اور کشادگی اور حقیقی خوشی اور لذت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المان بس پہ شعبت ہے شہادت اللہ اللہ اللہ ہے عمادت الدان تریق بلحیا و شعبت المان ایمان کے ستر سے کچھ اوپر شعبے ہیں سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے اور سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو یہ سوچ کر ہٹا دینا یہ کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے اور فرمایا کہ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایک بڑا اہم شعبہ ہے تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان کے ستر سے کچھ اوپر شعبے ہیں جو شخص جس قدر زیادہ ان شعبوں پر فائز ہوگا اسی قدر اس کی حلاوت ہے ایمانی اور اس کا ذوق ایمان اور ایمان کی بشاشت بڑھتی جائے گی اور نتیجہ وہ درجات اولا پر فائز ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ کی محبتوں اور اس کی رضا کا مستحق بنتا جائے گا لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ مکمل حاصل نہ بھی ہو سکے پھر بھی یہ انسان کے لیے انتہائی نفع بخش شریعت میں بعد ایسی امور وارد ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کمی بھی قابل قبول ہے جیسے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی دو قسمیں بیان کی فما كان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير طاقة بر مؤمن کمزور مومن سے بہتر اب یہاں دو قسمیں ہیں ایک مؤمن قوی ہے اور دوسری مؤمن ضعیف ایک طاقتور مومن اور ایک کمزور مومن فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ طاقتور مومن زیادہ عمل پر قادر ہوگا اور نیک اعمال کہ اس کو قدرت اور طاقت حاصل ہوگی وہ اپنی طاقت کو اور اپنی قوت کو بروئے کار لا کر زیادہ عمل کر سکتا ہے قیام اللیل کر سکتا ہے نفلی نمازوں اور روزوں کا اہتمام کر سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر جہاد فی سبید اللہ اور یہ کام کمزور مومن سے نہیں ہو پاتے لیکن فرمایا کہ وفی کل خیر سب بہتر ہیں اللہ کے نزدیک سب بہتر ہیں مومن قوی بھی اور مومن ضعیف بھی سب میں خیر ہے اور سب بابرکت ہے بلکہ بعض حالات میں ایک کمزور مومن زیادہ دراجات حاصل کر سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابغونی فی ضعفائی کو مجھے اگر تم ڈھونڈو اور تلاش کرنے نکلو اور میں تمہیں نہ مل رہا ہوں تو اپنے کمزوروں کے پاس آ جانا میں تمہیں کمزوروں کے پاس ملوں گا مجھے کمزوروں سے محبت ہے اور ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما تم سرون اور ترتا خون بزوفا کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی برکت سے کمزوروں کی وجہ سے بے دعوت بائی بخلاص ہیں ہم ہیں ان کی دعاؤں کی برکت سے اور ان کے اخلاص کی برکت سے اور ان کی نمازوں کی برکت سے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے اور تمہیں روزی بھی دی جاتی ہے تو دین اسلام میں یہ دو درجے ہیں ایک قوی مومن دوسرا ضعیف مومن لیکن دونوں کے لیے باعث خیر ہونا بیان ہے یہ در حقیقت ایمان کی شان ہے ایک بندہ اگر ایمان قبول کر لے تو پھر وہ اللہ کے ہاں ایک چنا ہوا مختار بندہ بن جاتا ہے وہ اس کے کچھ دراجات ہیں مگر جو اس نے ایمان قبول کر لیا یہ ایمان در حقیقت اس کی فضیلت اور برتری کا باعث بن جائے گا بسم اللہ جس میں لاجر بر اثر انسان امن سارے انسان خسارے میں ہیں گھاٹے اور نقصان میں ہیں بچنے والا وہ ہے جو ایمان لے آئے آگے تین باتیں اور ہیں مگر وہ بھی در حقیقت ایمان ہی ہے ان تین باتوں کا ذکر ان کی اہمیت کے پیش نظر کیا گیا ہے وہ بھی در حقیقت ایمان ہی تو ایمان وہ سہارا ہے جو بندے کو خسارے سے نکالتا ہے خواب و خسارہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو فرمایا کہ من آمن اب امیر فضل الحین حیات جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے من ذکر اور انسا مرد ہو یا عورت ہو بس شرط یہ کہ وہ مومن ہو فضل نحین حیات طیبہ تو ایسے لوگوں کو ہم حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں ان کی زندگی انتہائی عمدہ ہوتی ہے انتہائی اعلیٰ ہوتی ہے اور ان کی زندگی جو ہے بڑی مطمئن ہوتی ہے بڑی مسرور ہوتی ہے یہ اس کے ایمان کا نتیجہ ہے اور اس کے ایمان کی شان ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے تین شعبے ذکر کیے ہیں فرمایا کہ مر رہا من کو من کر فل روبیت فی الست فبلسان وہ لمیست فقل جو تم میں سے برائی دیکھے وہ اس کو مٹائے اپنے ہاتھ سے یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے نہیں ہے بلکہ یہ خطاب حاکم یا رائی سے ہے وقت کا حاکم ہو یا کوئی بھی رائی ہو جیسے خاندان کا سربراہ ہے اپنے خاندان میں برائی دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کرے اپنا ہاتھ وہ استعمال کر سکتا ہے اور فرمایا کہ فعلم یستد ہمیں نسان ہے اور اگر ہاتھ کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے وہ ان ہے فم قلب ہی اور اگر زبان کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے اور یہ اضعف ایمان ہے کمزور ترین ایمان ہے لیکن ان تینوں باتوں کو ایمان کہا گیا ہے ہاتھ سے روکنا بھی ایمان ہے اور زبان سے روکنا بھی ایمان ہے اور دل سے برا جاننا بھی ایمان ہے تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ایمان ہر حال میں قابل قبول ہے اور ایک بندہ ایمان میں داخل ہو ایمان قبول کر لے اگر وہ محنت کرے کوشش کرے اس کی یہ کوشش اس کے لیے بہت زیادہ سمرات کے حصول کا ذریعہ بنے گی اور ایک شخص اگر یہ کوشش نہیں کر پاتا تو وہ شخص بھی عند اللہ قابل قبول ہو سکتا ہے مگر اس کے حالات میں کافی کمزوری ہے اور وہ اللہ رب العزت کے دل سزا اور کسی نہ کسی عذاب کا مستحق بنتا ہے لیکن بہرحال جو ایمان ہے یہ ایمان اس کے لیے سعادت اور آفیت کا باعث بن جاتا ہے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے بخاری میں مسل المن میں یقر القرآن کا مسل اترجا تعما طیب وری طیب ومثل وہ مسل المن لا یقر القرآن کا مسل تمرا حلو بلا ری لها موقع یہاں دو قسم کے مومنوں کا ذکر ہے ایک وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے دوسرا وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا فرمایا کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نارنگی کی سی ہے جس کو آپ مالٹا کہہ لیجیے نارنگی کی سی اس کی مثال ہے جس کا ذائقہ بھی عمدہ ہے اور خوشبو بھی عمدہ ہے اور جو ہر حال میں انسان کی بہتری کا باعث بنتی ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں رزق ہیں مختلف قسم کے پھل ہیں دانے ہیں ان کی تاثیر ذکر کی ہے فلاں پھل کے کیا خواص ہیں اور فلاں پھل کس طرح انسان کے لیے نفع بخش بنتا ہے فرماتا ہے کہ نارنگی جو ہے اس میں چار چیزیں ہیں ایک اس کا چھلکا دوسرا اس کا اندر کا پھل تیسرا اس کے بیج اور چوتھا اس کے اندر اس کے مٹھاس کے اندر تھوڑی سی جو کھٹاس ہوتی ہے ترشی ہوتی یہ نارنگی ان چار چیزوں سے مرکب ہوتی ہے اور ہر چیز نافع ہے چھلکا بھی نافع ہے اس کے بیج بھی نافع ہیں اس کا پھل بھی انتہائی نافع ہے اور اس کی مٹھاس میں جو ترسی شامل ہے وہ بھی انتہائی نفع بخش ہے انہوں نے طویل کلام کیا ہے نارنگی کے خواص اور اس کی تاثیر کے حوالے سے اور پھر یہ بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کو نارنگی کے مشابہ قرار دیا ہے جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ایک مٹھاس دوسری خوشبو یہاں خوشبو جو ہے یہ تلاوت قرآن کی برکت سے حاصل ہوتی ہے اور مٹھاس جو ہے یہ ایمان کی شان ہے اور فرمایا کہ جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے کھجور بھی ایک منفرد بخش پھل ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہوتی معنی یہ کہ ایمان کی بنا پر مٹھاس تو موجود ہے حلاوت تو موجود ہے لیکن قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ خوشبو سے عاری ہے اور خوشبو سے خالی ہے تو یہاں بھی دو قسم کے مومنوں کا ذکر ہے ایک مومن قبی المان ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے دوسرا مومن ضعیف الایمان ہے جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا لیکن دونوں قسم کے مومن عند اللہ مقبول ہے مگر زیادہ قابل قبول کون ہے زیادہ مقرب کون ہے وہ مومن جو دن اور رات کی گھڑیوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے بیٹھا ہو تو مصحف اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور اگر وہ کہیں جا رہا ہو سفر پہ ہو چل پھر رہا ہو تو جو اس کو قرآن زبانی یاد ہوتا ہے وہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے اسے تلاوت قرآن کا شغف ہے یہ مومن میٹھا بھی اور خوشبودار بھی ہے اور اس کی مثال اس پھل کی سی ہے جس پھل میں مٹھاس بھی ہے اور عمدہ قسم کی خوشبو بھی ہے جو کہ پھیل جاتی ہے تو مومن قرآن پڑھنے والا خوشبودار بھی ہے اور معطر بھی ہے لیکن وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا باہر گئے مٹھاس تو ہے حلاوت تو ہے ایمان کی مگر وہ خوشبو سے خالی ہے تو ایک انسان فیصلہ کرے اسے کیسا بننا چاہیے اور اسے کس قسم کے درجے پر فائز ہونا چاہیے کس قسم کے مقام کو حاصل کرنا چاہیے صحابہ کرام کے ارادے اور ان کی ہمتیں بڑی بلند ہوتی تھی ہمیشہ پیغمبر علیہ السلام سے افضل العمال کا سوال کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بتائیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے اور سب سے بہترین کام کون سا ہے بلکہ ابو بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے ایک منفرد سوال کیا یہ ان کی بلند ہمتی کی علامت ہے بلند ان کے عزم کا مظہر ہے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم جنت کے آٹھ دروازے قرآن نے بیان کیے ہیں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کے لیے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں اور اسے ہر دروازے سے داخلے کی دعوت ملے یہ سوال کیوں کیا سوال ہم بھی بہت کرتے ہیں جتنے سوال ہم کرتے ہیں اتنے صحابہ کرام نہیں کرتے تھے مگر ہمارے سوال برائے سوال ہوتے ہیں ہمیں سوال کرنے کا چسکا ہے بس وہ شوق پورا کرتے ہیں عمل سے دور ہیں ابو بکر صدیق عنہ نے جو سوال کیا یہ برائے سوال نہیں تھا بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے یہ پوچھنا مقصود تھا کہ وہ شخص کون ہوگا اس کے کیا اوصاف ہوں گے وہ کس قسم کے کردار کا مالک ہوگا تاکہ ہم بھی ویسا بننے کی کوشش کریں اور وہ اوصاف اور کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں لیکن باہر کیف ایمان یہ ایک لازوال نعمت ہے اور ایک انسان کی حقیقی کامیابی پر منتج ہونے والی ہے لیکن ایک انسان اگر ایمان کے ساتھ عمل اختیار کر لے تو یقیناً اس کے لیے بشارتیں ہیں ورنہ مجرد ایمان بھی موجود بشارت ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المؤمن اللہ تعالیٰ مومن ہے بندہ بھی مومن ہے اللہ تعالیٰ بھی مومن ہے اللہ تعالیٰ کے مومن ہونے کے دو معنی ہیں ایک مومن بمانا مصدق تصدیق کرنے والا اللہ تعالیٰ مومن ہے بمانا مصدق تصدیق کرنے والا اگر کوئی سچے دل سے ایمان قبول کر لے تو اللہ اس کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے اور اس کو سچا قرار دیتا ہے اللہ تصدیق کرتا ہے اپنے انبیاء کی مرسلین کی میرے سارے نبی حق ہیں سارے نبی سچے ہیں اور ان کی اطاعت کرنا تم پر فرض ہے اللہ تعالیٰ مصدق ہے تصدیق کرنے والا دوسرا مومن کا معنی امن دینے والا اور اس کا بندے کے ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے اللہ تعالیٰ امن دیتا ہے اس ایمان کے ساتھ اس کے امن کے وعدے ہیں مگر سچے اور حقیقی ایمان کے ساتھ اللہ دین آمن پلم یل ایمان سو ایمان ظلم لحم الامن بہن محتا دول فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کے ایمان میں ظلم شامل نہ ہو یہ دو شرطیں ہیں ایمان قبول کر لیں اور ان کے ایمان میں ظلم شامل نہ ہو اولا گلحم الامن ان لوگوں کے لیے امن ہے امن دنیا میں وقت موت قبر میں اور کل میدان حشر میں ان کے لیے امن ہی امن اور فرمایا کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں بڑی عظیم بشارت ہے مگر صحابہ جب اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اللہ کے گارے پیغمبر کے پاس آ گئے اور عرض کیا کہ ایونا نالم یظلم ظلم یا رسول اللہ وسلم ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا ظلم تو ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ ایک انسان اپنے نوکر پر ملازم پر اپنے غلام پہ ظلم کر بیٹھتا ہے کسی دوسرے بھائی پر ظلم کر بیٹھتا ہے اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا اپنے آپ پر تو ظلم تو ہو ہی جاتا ہے تو پھر امن کس کے لیے ہدایت پر کون ہے رسول اللہ نے اشاد فرمایا کہ تم ظلم کا معنی نہیں سمجھے تم ظلم کا مفہوم نہیں سمجھے کیوں نہیں سمجھے عربی ان کی زبان تھے اور قرآن بھی عربی زبان میں ہے اور ظلم ایک عام لفظ ہے جو کہ مختلف زبانوں میں مستعمل ہے تو صحابہ کیوں نہ سمجھے افاقہ ہی نہیں سمجھے اللہ کے پیارے پیغمبر نے سمجھایا ایک تو ظلم وہ جو تمہارے ذہنوں میں بزر شیفی غیر محلے کسی شے کو اس کے نامناسب مقام پر رکھنا یہ ظلم ہے اور تم یہ سمجھ رہے ہو یہاں یہ ظلم مراد نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی تھی یا بنے اللہ تو شرک بل اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور آگے کیا فرمائے ان شرک عظیم کہ شرک ظلم عظیم ہے تو یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم و زیادتی نہیں ہے تعدی نہیں ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اب مانا یہ ہو کہ جو لوگ ایمان لے اور ان کے ایمان میں شرک شامل نہ ہو ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی وہ الحم لحم ان کے لیے امن بھی ہے ہر موقع پر ہر گھڑی ہر ساتھ دنیا میں موت سے قبل امن ہی امن ان الذين قالوا ربنا الله نقام استقاموا تب عليهم الملائكه اللہ تخاف بلا تحسن اب شروع بن جنت اللہ کن تم تو دیکھے کہاں امن رہا جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کر لے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے حقیقی ایمان کا فہم حاصل کر لیا اس پر ڈٹ گئے اور استقامت اختیار کر لی فرمایا کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتے ہم بھیجیں گے انہیں بشارت دینے کے لیے خوشخبری دینے کے لیے خوشخبری کیا ہوگی اللہ تخاف ہو بلا تحسن ہوں تمہارے لیے اب کوئی خوف نہیں اور نہ کوئی غم ہے اب تم خوف سے بھی پاک ہو اور غم سے بھی پاک ہو خوف جو ہے وہ کسی آنے والی شے کا ہوتا ہے کسی آنے والے اندیشے کا ہوتا ہے فرمایا کہ آنے والا مستقبل جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے وہ بالکل محفوظ ہے اور غم کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے اب زمانہ ماضی کے بھی سارے تفکرات سارے حموم و غموم تم فراموش کر دو بلکہ مٹا دیے جائیں گے حدیث میں آتا کل قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کائنات کے سب سے بدبخت انسان کو لائے گا یہ اتاب اشقا عہد عرض جو زمین میں سب سے بڑا بدبخت تھا بیماریوں کا مارا ہوا اور فقر و فاقہ میں گھرا ہوا جس نے کبھی کوئی دنیا کی آسائش دیکھی ہی نہیں اسے لایا جائے گا اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اسے میری جنت کی ایک جھلک دکھا دو جنت کا ایک منظر دکھا دو فرشتے اس کو لے جائیں گے جنت دکھائیں گے اس نے جنت کا میوہ چکھا نہیں صرف دیکھا ہے فرشتے پوچھیں گے ہر زخم ممبوس ان قد اے اللہ کے بندے کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی کوئی غم دیکھا کوئی ملال دیکھا وہ کہے گا کہ ماں زخت من بوس ان قد نہیں میں تو جانتا ہی نہیں غم کس چیز کا نام ہے میں نے کبھی کو غم دیکھا ہی نہیں سارے غم بھول جائے گا یہ ایمان کی شان ہے موت کا وقت آ گیا اور یہ ایک الگ جہاں شروع ہونے والا ہے بڑا گمبھیر وقت ہے بڑی گمبھیر گھاٹی ہے فرمایا کہ لا تمنا بل موت موت کی تمنا نہ کرو فن حوض المطلع شدید تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد اگلا جہاں کیسا ہوگا اس جہاں میں جھانکنے کا منظر کیسا ہوگا تو موت کی تمنا نہ کرو موت ایک ناک حقیقت ہے اس وقت اگر بشارتیں مل جائیں یقیناً یہ بشارتیں ایک بندے کی سعادت کا سامان ہے اور یہ بشارتیں ملتی ہیں یہ ایمان کی حقیقی شان ہے کہ بندہ ایمان قبول کر لے اس پہ استقامت اختیار کر لے تو اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور فرشتے بشارتیں دیتے ہیں اللہ تحاف بلا وہ اب شروع میری جنت التی کون تم تو آئے نہ تم کوئی خوف کرو نہ کسی قسم کا غم کرو خوش ہو جاؤ اس جنت کو پا کر جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا نہ دنیا اور پھر آخر ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں یہ لازوال دوستی جس کی جو ہے وہ خبر اس کو دے دی گئی جس کا اعلان آج کر دیا گیا موت بہت بڑی بشارت ہے یہ بہت بڑی بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا فرمایا کہ بندہ جو ہے عزت من احب لکھا اللہ احب اللہ لکھا من کرے لکھا اللہ کرے اللہ لکھا جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ پاک سے ملنا چاہتا ہے اور ملنے کی محبت اس کے دل میں موجود ہے اشارہ موت کی طرف ہے احب اللہ لکھا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات چاہتا ہے پمن کرے لکھا اللہ اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے کرے اللہ لکھا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ رہنا اس حدیث کو سنتی ہے سمجھ نہ پائی اللہ کے پیغمبر سے عرض کیا کہ کل یکرہ الموت یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص ہر انسان موت کو ناپسند کرتا ہے تو یہاں تو ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ جو شخص موت پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو شخص موت سے نفرت کرتا ہے اور موت سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو موت کو کون چاہتا ہے اور کسے موت سے محبت ہے یہاں کون انسان کامیاب ہوگا تو رسول اللہ نے شاہ فرمایا عائشہ بات یہ ہے کہ ایک بندہ جب ایمان قبول کر لے عمل صالح اختیار کرے اور عمل کی سواری پر سوار ہو جائے تو چلتے چلتے اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ فرشتے بھیجتا ہے جنت کی بشارتیں دے کر اب موت اگرچہ قریب ہے مگر وہ چند گھڑیاں بھی اس کو بھاری گزرتی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ یہ گھڑیاں بھی ختم ہو جائیں اور دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے جنت کی بشارتیں مل گئی اللہ کے رضا اور محبت کی بشارتیں مل گئی اب میں جلدی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں اور جلدی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں یہ وہ وقت ہے پھر اللہ رب العزت بھی چاہتا ہے میرا بندہ جلدی میرے پاس آئے جلدی مجھ سے آ ملے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور فرمایا کہ من کرے لقاء اللہ اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے برے اعمال کرتا ہے اور اس کے اسے وہ حقیقی حلاوت ایمانی میسر نہیں ہے جو ایمان کی شان ہے وہ اسے حاصل نہیں ہے اور برائیوں کی سواری پر سوار ہے چلتے چلتے اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور فرشتے آتے ہیں اسے جہنم کی نویدیں سناتے ہیں اللہ کے غضب اور غصے کی نویدیں سناتے ہیں اب اس کو اللہ کے عذاب کا خوف لاحق ہوتا ہے اب وہ کیسے چاہے گا اپنے پروردگار سے ملنا کس منہ سے اپنے رب کا سامنا کروں گا اور اپنے پروردگار کے پاس کیا لے کر جاؤں گا تو پھر وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو یہ دیکھیں ایمان جو ہے ایک انسان کو کس قدر امن فراہم کرتا ہے اللہ تعالیٰ مومن ہے اور مومن کا معنی امن دینے والا فلیا بدور دور اور بہادر بعید اللہ ادام ہم جوڑ وہ امن خوف اس گھر کے رب کی عبادت کرو تمہیں بھوک لگے گی تو وہ کھانا دے دے گا اور خوف آئے گا تو امن دے دے گا خوف کسی بھی چیز کا دنیا کی کسی گھاٹی کا خوف ہو قبر کے عذاب کا خوف ہو کل حشر کے میدان کا خوف ہو اللہ تعالیٰ امن دینے پر قادر ہے مگر شرط یہ کہ تم یہ ایمان پیدا کرو یہ سچی توحید اپنے اندر پیدا کرو فل فلیحب رب حاد البید اس گھر کے رب کی عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھوک لگنے پر کھانا بھی دے گا اور خوف لاحق ہونے پر امن بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ مومن ہے اپنے بندوں کو امن دینے والا ایمانداروں کو امن دینے والا وہ ایسا مومن ہے یہ اس کی شان ہے اور مومن ہونا اس کے پیارے پیارے ناموں میں شامل ہے اور اس کی عمدہ ایک صفت ہے وہ مومن ہے اور امن دینے والا ہے اور اس کی صفت میں کوئی کمی نہیں ہے جب وہ امن دے گا بڑا لازوال امن ہوگا انتہائی پسندیدہ امن ہوگا انتہائی کمال کا عمل ہوگا مگر شرط یہ کہ اس کے لیے ہم بھی مومن بنے وہ مومن ہے اور مومن بندوں کو امن دینے والا ہے تو ہم حقیقی ایمان قبول کریں لیکن باہر کیفی ایمان جیسا بھی ہو لیکن بندے کے لیے سلامتی اور امن کا باعث ہو سکتا ہے آئیے ایک حدیث بڑی طویل ہم ہمارے سامنے ہے صحیح بخاری کی ابو سعید خدری کی روایت سے اس کا ایک جملہ سن لیتے ہیں یخرج اللہ من النار من کا نفی قلب ادن مسقال حبت خرد المن المان بالآخر جہنم سے اس شخص کو بھی نکال لیا جائے گا جس شخص کے دل میں جو خردل ہے سب سے ادنا خردل اس کے برابر بھی ایمان ہو خردل نہیں بلکہ سب سے ادنا خردل ہو اس کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا اس کے اس ایمان کی برکت سے خردل کیا ہے خردل کی دو تفسیریں ہیں ایک تو خردل رائی کا دانہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے رائی کے دانوں میں سب سے چھوٹا دانہ اس کی مقدار میں اگر ایمان ہے اس انسان کو بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا اور خردل کی دوسری تفسیر وہ چھوٹا سا ذرہ جو سورج کی کرنوں کے ساتھ روشن دان سے نظر آتا ہے ایک متحرک سا ذرہ بڑے ذرات نظر آتے ہیں ان میں سے ایک ذرے کو خردل بولتے ہیں فرمایا کہ ان ذرات میں سب سے ادنا خردل سب سے چھوٹا ذرہ اس ذرے کی مقدار میں اگر ایمان ہو تو اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بلاخر جہنم سے نکال دے گا تو ایمان جیسا بھی ہے لیکن بندے کے لیے مبارک ہے باعث برکت ہے مگر ہم کس قسم کا ایمان اختیار کریں اسے بشارت قرار دینا چاہیے مگر اس حدیث کو آپ اپنے لیے عمل کے لیے نہ منتخب کر لیں کہ چلیں ایمان تو ہے ایک رائی کے دانے کے برابر ہی سے بالآخر جنت مل ہی جائے گی نہیں میرے بھائی اور لا بے سی نفیہ آتابہ جہنم میں مت تو رہنا پڑے گا ہو سکتا ہے صدیوں رہنا پڑے ہو سکتا ہے سال سال رہنا پڑے اور کئی زمانے وہاں پر سکون اختیار کرنی پڑے وہاں کا تو ایک لمحہ بھی ایک بڑا خسارہ ہے اور ناقابل برداشت ہے تو ہم ایک خردر ایمان کی تیاری نہ کریں بلکہ معلہ ایمان کی تیاری کریں جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ال ایمان و بز وہ سب شعبت ایمان کے ستر سے کچھ اوپر شعبے ہیں ان شعب کو ہم سمجھیں ان شاخوں کو پہچانیں ان شاخوں پر عمل کریں جس قدر عمل بڑھتا رہے گا اس قدر ایمان کا انسان کا ایمان مستحکم ہوتا رہے گا ایمان بھی بڑھتا ہے ہم اہل سننا اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے المان ہو یزداد ہو بے تو عطر رحمان بین شیطان اگر رحمان کی ہدایت کرو گے رحمان کی بات مانو گے تو ایمان بڑھتا جائے گا اور اگر شیطان کے پیروکار بن گئے تو ایمان کم ہوتا جائے گا ایمان میں کمی آتی جائے گی تو ہم ایسا انسان بننے کی کوشش کریں رحمان کی ہدایت کرتے رہیں اور عمل کی سواری پر سوار ہو جائیں ایک عمل ختم ہو دوسرے پر سوار ہو جائیں دوسرا ختم ہو تیسرے پر سوار ہو جائیں تو جس قدر یہ سواریاں بڑھتی جائیں گی اسی قدر ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا جب ایک خردل کے برابر ایمان بھی انسان کے جنت کے حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے تو پھر جو اعلیٰ ایمان ہے تمام شوق پر عمل کرنا کہ کس قدر مستحکم ہوگا اور کتنا عظیم ایمان ہوگا رسول اللہ شاد فرمایا ان ستر شعبوں میں سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنا شعبہ کیا ہے راستے سے کسی موزی چیز کو ہٹا دینا احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ ایک شخص نے راہ چلتے راستے سے کسی چیز کو ہٹایا تھا یہ سوچ کر کے یہ چیز میرے کسی بھائی کی ٹھوکر اور اذیت کا نہ بن جائے اللہ نے اس کی اس کوشش کی قدر کی اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما لیا حالانکہ یہ ادنا ایمان ہے اور اعلیٰ ایمان اللہ کی توحید ہے مستحکم ایمان ہے پہاڑ جیسا ٹھوس عقیدہ ہے جو شخص اس ایمان پر فائز ہو جائے وہ کس قدر اللہ کی رضا اور اس کے قرب کو حاصل کر پائے گا اور کس قدر اللہ کی محبتوں اور اس کی جو خوشخبریاں ہیں ان کا مستحق قرار پائے گا تو یہ زندگی ہماری جو موجود ہے اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایمان کی خاطر محنت اور کوشش کریں اور ایمان میں آگے بڑھیں تقدم اختیار کریں اس کے لیے مخلص ہو جائیں اور اس کے حصول کے لیے مستعد اور کمر بستہ ہو جائے تھوڑا سا ایمان بھی بندے کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے جہنم سے نکلنے کا باعث ہو سکتا ہے جبکہ ایمان کے ان شوق پر عمل پیرا ہوتے رہنا یقین انسان کے لیے انتہائی باعث عظیمت ہوگا اور باعث اجر و ثواب ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کے حصول کا موجب اور باعث ہوگا محنت کی ضرورت ہے زندگی موجود ہے ہر گھڑی اللہ کا امتحان ہے ہر امتحان میں شروع شروع ہونے کی کوشش کرو ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے چل رہے ہوں تو الگ ذمہ داری ہے گھر میں ہو الگ ذمہ داری ہے مسجد میں ہو الگ ذمہ داری ہے اپنے کاروباری مرکز میں ہو الگ ذمہ داری ہے حضر میں ہو الگ ذمہ داری ہے سفر میں ہو الگ ذمہ داری ہے لیکن ہم ان ذمہ داریوں کو سمجھیں اور قبول کریں دین اسلام میں بڑی سماہتیں بڑی وسعتیں اور بڑی برکتیں ہیں آج یہ زندگی موجود ہے صحت موجود ہے توانائی موجود ہے اور توانائی کی فراوانی ہے مال و دولت کی بہتات ہے اللہ کی نعمتیں میسر ہیں جو اس امر کی متقاضی ہیں کہ ہم محنت کریں کوشش کریں دین اسلام کی سماہتیں ناقابل بیان اور ناقابل شمار ہے رسول اللہ کا فرمان ہے ان اللہ امت ہی الخطاب النسیان تو مستقر ہوا ہے انسان تم کوشش کرو اللہ نے میری امت سے میرے میری امت کے بندوں سے اللہ رب العزت نے تین چیزیں معاف فرما دی ایک ان کی خطا دوسرا ان کی بھول اور تیسرا اگر کسی کام پر وہ مجبور کیے جائیں موت کے خوف کے تحت مجبور کیے جائیں اور مجبوراً وہ کام کر بیٹھے تو وہ کام بھی اللہ معاف کر دیتا ہے خطا سے کوئی کام ہو جائے اللہ معاف کر دیتا ہے بھول کر کوئی کام کر لے اللہ معاف کر دیتا ہے یہ دین ایمان کی برکتیں انسان کو اور کیا چاہیے کس قدر قابل معافی ہے یہ انسان رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے اذا سافر رجل اذا سافر رجل او مارے دا کت بل ہو یہ عمل مقیم صحیح ہے ایک انسان اگر اپنی صحت کے دور میں عمل کرتا ہے اور ایک انسان اگر مقیم ہے اور مقیم ہونے کی حالت میں عمل کرتا ہے لیکن پھر اچانک اس کو سفر کرنا پڑے یا اچانک وہ بیمار ہو جائے تو اللہ رب العزت سفر کی بنا پر جو عمل وہ نہیں کر پا رہا اور بیماری کی بنا پر جو عمل نہیں کر پا رہا ان سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر عطا فرماتا رہے گا کہ میرا بندہ جب صحت مند تھا فلاں کام کرتا تھا فلاں کام کرتا تھا اب بیماری کی بنا پر وہ کام نہیں کر پا رہا فرشتوں اس کا ثواب اس کو دیتے رہو اور پہنچاتے رہو میرا بندہ جب مقیم تھا فلاں نیکی کرتا تھا فلاں نیکی کرتا تھا اب یہ مسافر ہو چکا مسافر کی ہونے کی بنا پر اب وہ عمل نہیں کر پا رہا اسے وہ اجر دیتے رہو ایک انسان کو کیا سماحت اور کیا وسعت چاہیے اور پھر اگر آمدن کوئی گناہ کر بھی بیٹھو تو توبہ کا راستہ موجود ہے جس کا دروازہ اس قدر وسیع ہے کہ وہاں سے سورج گزر جائے وہ سورج جو ہماری زمین سے کروڑ ہا گنا بڑا ہے اللہ نے توبہ کا دروازہ اتنا وسیع بنا دیا تو ایک انسان کو کیا رکاوٹ ہے اس ایمان میں داخل ہونے پر کوشش اور محنت کی ضرورت ہے محنت شاخہ اور محنت بسیار کی تاکہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں اور یہ ایمان ہمارے لیے اللہ کے قرب اور اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مکمل قوی اور کامل ایمان کی توفیق عطا فرما دیں بس اللہ علی واخر کو ان الحمد للہ رب العالمین